حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں ہیں وہ دونوں ان میں کفر کی بقی عادتیں ہیں کسی کے نصب پر تانت کرنا اور میت پر نوحہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو ستائیس